چلیے جی جی تو ہم طریقۃ الاسریہ کا سبق پڑھیں گے آپ آج کے دن اللہ اکبر جی معلوم ہے ہم نے طریقۃ الاسریہ کا سبق کہاں سے پڑھنا ہے جی کہاں سے بتائیے اسکائپ والے بھی بتائیں اور Mixlr M I X L R والے بھی یہ مکس اچار نہ بن جائے گی جی ٹھیک ہے وائس اوکے ہے لیکن آپ بتائیے کہ ہم نے طریقۃ الاسریہ کا سبق کہاں سے پڑھنا ہے جی درس و سامن سکائپ والے سو رہے ہیں کیا سکائپ والے جی بیچ میں اتنے تین چار دن گزرے ہیں جتنے لوگ سکائپ پہ ہو آپ لوگوں کو آ جانا چاہیے تھے ایکس ایل آر پہ اور ایک تو نہ جانے تم لوگ سب کلاس میں ہوتے نہیں ہو کیا کرتے ہو پتہ نہیں ہے وقت کی اہمیت ہی نہیں ہے تم لوگوں کو پتہ نہیں ہے کیا گیا اللہ پڑے تھے ایسے چلیے جن جن کی کم از کم آئی ڈی بنی ہوئی ہیں آپ لوگ تو کم از کم ایم آئی ایک سیل آر پہ آؤ آپ لوگ کیوں شکایت میں بیٹھے ہو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی ہو کسی بھی بات میں تو پھر مشکل کو گلے نہیں لگانا چاہیے ویسے رخصت ہو تو پھر شو تو کوئی بھی نہیں ہو رہا کتنے لوگ ہیں یہاں تو صرف تین شو ہو رہے ہیں بس ہاں، ہمیں ہمیں پتا ہمیں پتا چلے نا کہ وہ موجود ہیں ادھر آ جاؤ وہاں وہاں نہیں ہے آپ کے لیے تو ہم غیر تو جاننے والے ہیں نہیں کہ وہ سلسلہ ہم شروع کر دیں تو ہونا تو جنت ہمارے قبضۂ قدرت میں ہے جی سکائب والے آپ لوگوں کو میری آواز سنائی دے رہی ہے جی پہلے مجھے ذرا یہ بتا دیں وائس اوکے آپ لوگوں کے لیے جی چلیے جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ چلیے جی ہم نے آج پڑھنا ہے ادرس الثامن المکالمہ یقیناً آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اسے المکالمہ آپ لوگ دیکھ کے آئے ہوں گے کس کس نے یہ ادرس الثامن پڑھا ہے ادرس السامن کا مطالعہ کس کس نے کیا ہے آٹھواں سبق اس کا کس کس نے مطالعہ کیا اور کس کس نے تیاری کی ہے اس کی جی آپ نے بھی پڑھا ہے جی انہوں نے بھی پڑھا ہے کیا کہہ ٹھیک ہے جی آپ نے بھی کیا ہے اس کا مطالعہ الفاظ معنی یاد کیے ہیں تو آپ لوگوں کو یہ بھی کہا تھا نا کہ یہ مکالمہ یاد کر کے آنا ہے ہم اسے مکالمے کے انداز میں ہی پڑھیں گے جی اور اور کوئی جی سب کے لیے ہے وائس یہ جو ایک اور ساتھی ہیں اجنبی سے بیٹھے ہوئے ان کو آواز آ رہی ہے جو سکائب پہ جتنے لوگ موجود ہیں سب بتائیں کہ آپ نے سب آپ دیکھ کے آئیں یا نہیں جی نہیں دیکھا بک نہیں ہے چلیے جی اور سبا منشا ایک تو نا جو بات پوچھو آپ لوگ جواب نہیں دیتے اس وقت تک جب تک کہ آپ لوگوں کا نام نہ لیا جائے یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے جو بات پوچھی جائے وہ بتا دیا کرو سب جی آپ نے دیکھا ہے سب اتنے اسفار جی چلیے تو ادرس الثامن چلیے سب سے پہلے تو ہم الفاظ کے معنی پوچھ لیتے ہیں ذرا تاکہ اس سے ہمیں کو فائدہ تو ہو پتہ تو چلے چلیے جی آپ بتائیے نور اسلام چپڑاسی کسے کہتے ہیں عربی زبان میں چپڑاسی کو عربی میں کیا کہتے ہیں چپڑاسی جی چپڑاسی کو کیا کہتے ہیں چپڑاسی جی خادمہ ٹھیک ہے جی باہمی گفتگو کو کیا کہتے ہیں حسب ربی جی جزاک اللہ گفتگو گفتگو کو کیا کہتے ہیں حسبی ربی گفتگو مکالمہ کون سا نام بتانے کے بعد بھی نہیں آ رہا جی چلیے ٹھیک ہے غلطی سے دوبارہ آپ سے پوچھ لیا آپ سے پوچھ کے خود بھی بتا بھی دیا پھر بھی نہیں پتہ چلا نہیں بھر رہنے دے انہیں ٹھیک ہے صحیح ہے اچھا جی ہوں وہ میں نے کہہ دیا نا مکالمہ تو اب کیا ہے اسے منشی کو کیا کہتے ہیں منشی کو کیا کہتے ہیں یہ بتا رہے ہیں جی مہیرہ منشی کو منشی کو کیا کہتے ہیں اگر مہیرہ ہمارے ساتھ موجود ہوں تو ضرور بتائیے کہتے ہو جزاکوں اچھا جی چست آدمی ہوتا ہے چست چست آدمی ہوتا ہے ایک سست ہوتا ہے ایک چست ہوتا ہے تو چست آدمی کو کیا کہتے ہیں صبا منشا چست آدمی کو جو سست کے مقابلے میں ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں چست کو نشید ٹھیک ہے جی جزاک تو چلیے جی بتائیے مامن احمد سست کو کیا کہتے ہیں چست تو بتا دیے ہے انہوں نے تو سست آپ بتا دیے کسلان تھکے ہوئے کو کیا کہتے ہیں احسنی خان تھکا ہوا جی ماشاء تعبان حمزہ اقبال نہ جانے کہاں غائب سہیلی کو کیا کہتے ہیں سہیلی جی صدیقتن بھی کہتے ہیں اور زمیلتن بھی ٹھیک ایک لفظ اور بھی آتا ہے زمیلتن جی چلیے آ جائیں ذرا آ جائیں سبق کی طرف آ جائیں الدرس الثامن المکالمہ ادرس الثامن المکالمہ ٹھیک ہے جی سب کے پاس کتابیں موجود سوائے ایک کے جی اللہ کے بندے اگر آپ لوگ کہیں اسفار میں جاتے ہو ٹھیک ہے آپ لوگوں کے پاس اتنی آسانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسانیاں دی ہوئی ہیں چلیے اگر آپ لیپ ٹاپ نہیں لے کے جاتے اور موبائل لے کے جاتے ہو تو ظاہر سی بات ہے انڈرائڈ موبائل ہوں گے ان کے پاس کئی سارے سافٹ ویئر ہیں آپ وہ کتابیں رکھ لیں ساری کی ساری درس نظامی کی کتابیں رکھ لیں اگر وہ نہیں رکھتے ساری تو کم از کم جو کتابیں آپ پڑھتے ہیں روزانہ جن کتابوں کے اسباق ہوتے ہیں آپ کے وہ تو ضرور آپ لوگوں کے پاس ہونی چاہیے تو یہ ہے کہ آپ کلاس لیتے ہی نہیں ہیں وہ تو پھر الگ سی بات ہے جرم عظیم ہے وہ تو لیکن اگر آپ کے پاس آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں جہاں بھی جاتے ہیں ظاہر ہے کلاس کے لیے آدھا پونا گھنٹہ ہوتا ہے آپ کسی سے بھی کہیں جی مجھے کام ہے ضرور جائیں ٹھیک ہے لیکن آپ لوگوں کو اگر ایسا ہے تو یہ کہ آپ کا پاس موبائل ہی نہیں ہے یا لیپ ٹاپ نہیں ہے آپ گھر کے اندر کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں وہ ایل سی ڈی ہے تو الگ بات ہے اگر لیپ ٹاپ موجود ہے اور وہ لے کے بھی جاتے ہیں تب تو آپ کے پاس ضرور یہ رکھنا چاہیے اگر لیپ ٹاپ نہیں موبائل بھی ہے موبائل اب لے کے جاتے ہیں تو ضروری ہے نا یہ چیزیں تقریباً آج کل سب کے پاس ایسا ہے کہ موبائل تو موجود ہوگا تو اس لیے پھر اس چیز کا خیال رکھا کریں ٹھیک ہے تو اس میں کوئی ناراضگی کی بات نہیں ہے آپ لوگوں کے فائدے کے لیے ہے ظاہر آپ اگر کہیں بھی جاتے ہیں اور آپ کلاس میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ کلاس کو وقت دیتے ہیں تو پھر بھی آپ کو وقت دے کر بھی آپ وہ فائدہ حاصل نہ کر سکیں جو آپ کے ساتھ ہی فائدہ حاصل کریں تو پھر اچھی بات نہیں ہے اس لیے کوشش کیجیے گا پہلے تو حتی الامکان دور دراز ادھر ادھر جانے سے ہی پرہیز ہونی چاہیے ظاہر ہے مجبوریاں ہیں زندگی ہے انسان نے دنیا کے اندر رہنا ہے تو معمولات زندگی کو تو ظاہر ہے چلانا ہے اس کے لیے کرنا پڑتا ہے تو پھر بھی جب بھی آپ لوگوں کو جانا ہو تو ضرور ایسا کیجیے گا اگر آسانی سے آپ لوگوں کو موبائل یا لیپ ٹاپ میسر ہو اور آپ لے کے جا سکتے ہو کوئی آپ کو پریشانی نہ ہو اب پریشانی ہو تو ظاہر ہے اس کا تو کوئی حل نہیں ہے ٹھیک ہے جی میری بات کو برا نہ مانیے گا اس لیے آپ کے فائدے کے لیے کہ آپ اپنے پاس کتاب ضرور رکھیے اصل کتاب اگر آپ کے گھر میں موجود ہے تو آپ آپ کتاب لے جائیے تو کیا فرق پڑتا ہے جی زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ آپ جو اپنا بیگ لے کے جا رہے ہیں جو پرس لے کے جا رہے ہیں تھوڑی سی جگہ لے لے گی کتاب اس میں زیادہ نہیں جو میں پڑھاتا ہوں تھوڑی سی جگہ لے گی جو کتاب میری جو میں پڑھاتا ہوں باقی حضرات کا مجھے پتہ نہیں ہے جی چلیے جی سب کے لیے وائس اوکے ہے تو ہم سبق شروع کرتے ہیں کوئی پریشانی تو نہیں ہے کسی کو آواز کے حوالے سے سب کے لیے وائس اوکے ہے چاہے M I X L R والے ہوں یا سکائب والے ہوں جی چلیے جی الحمد للہ الحمد للہ اچھا اب سوال یہ ہے کہ میں جو بھی سوال کروں گا ٹھیک ہے تو میں جو بھی سوال کروں گا اب اس کا جواب آپ لوگوں نے اپنے اوپر فٹ کر کے نہیں دینا ہے بلکہ جو کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے اس حوالے سے جواب دینا ہے مثلا اگر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مسموں کا کہ آپ کا نام کیا ہے تو آپ نے اس کے جواب میں اپنا نام نہیں بتانا بلکہ جو کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے اس میں خالد تو اسی طرح بتانا ہے ٹھیک ہے جی باقی آپ لوگ یعنی اپنے پر بھی کہہ سکتے ہیں برٰ اس نام کے حوالے سے ذرا خیال رکھیے گا دیکھیے گا جی ذرا ان کو جو لوگ ابھی تشریف لا رہے ہیں کلاس میں دائیں بائیں سے چاہے وہ ایم آئی ایکسل آر پہ آ رہے ہوں یا سکائب پہ آ رہے ہوں تو ان کو پریشانی لاحق ہو رہی ہے آنے میں جیسے لوگ کسی مجلس کے اندر آتے ہیں تو مین گیٹ کے پر ان کو چوکی دار ضرور روکتا ہے جی ان سب پوچھتا ہے کہ کہاں جانا ہے اور کس سے ملنا ہے ان کو تھوڑی سی دشواری ہوتی ہے آنے میں لوگوں کو اس لیے ہمارے ساتھیوں کو بھی شاید تھوڑی بہت دشواری ہو رہی ہے تو اس لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیجیے جی الحمد للہ ہو گیا جی مسئلہ سب کا حل جو ابھی تشریف لائے تھے لگتا ہے سر آئے کہ ہو گیا چلیے جی الدرس الثامن المکالمہ سبق نمبر آٹھ المکالمہ مکالمہ کہتے ہیں باہمی گفتگو کو دو لوگوں کا آپس میں گفتگو کرنا ٹھیک ہے جی باتیں کرنا ایک ہے استاد اور دوسرا ہے تلمیز استاد تلمیز اب ان تمام اس پورے کے پورے درس کے اندر سائل یعنی سوال کرنے والا استاد ہوگا ٹھیک ہے سائل یعنی سوال کرنے والا استاد ہوگا اور مجیب یعنی جواب دینے والا تلمیز یعنی شاگرد ہوگا ٹھیک ہے جی ہم اسی طور پر سوال کریں گے جیسے ایک استاد سوال کرتا ہے اور ایک شاگرد اس کا جواب دیتا ہے تو اس لیے یقیناً آپ لوگوں کو بتایا ہوا تھا کہ الفاظ کے معنی یاد کر کے آنے یقیناً وہ آپ لوگوں نے کیے تھے اچھی بات ہے کرنے چاہیے کریں گے تو اپنا فائدہ ہے نہیں کریں گے تو اپنا ہی نقصان کریں گے ٹھیک ہے تو یہ بھی کہا تھا کہ دس سامن کا بھی مطالعہ کر کے آئیے گا ٹھیک ہے جی جی سائل اور مجیب سائل مطلب سوال کرنے والا مجیب مطلب جواب دینے والا میں نے اس لیے بتایا سائل یعنی سوال کرنے والا مجیب یعنی جواب دینے والا ٹھیک ہے جی یہ تو سائل میں مجیب آپ لوگ تو سب سے پہلے سوال ہے یا ولد یا ولد میں کسی سے بھی کہتا ہوں چلیے عبد الرحمٰن ابھی تک ہمیں پہنچے نہیں ہیں حمزہ اقبال موجود ہیں چلے ہم حمزہ اقبال سے پوچھ لیتے ہیں حمزہ اقبال آپ سے مخاطب ہوں یا ولد جواب چاہیے اس کا آپ سے نہیں ابھی میں جواب چاہیے یا ولد اب کے بعد کی اردو میں بات نہیں ہونی آخر تک یہ مکالمہ عربی کے اندر کئی کئی یا یا مہیرہ مہیرہ کئی فہ یا مہیرہ هل أنت تسمع مني يا مهيرة هل تسمع صوتي إنا لله وإنا إليه راجع هنا لا لا لا نعم نعم نعم بارك الله فيك طيب والحمد لله نعم موجود موجود مر مربو یا نور اسلام مر کا نور اسلام یا نور مر رب مشکل ربي الله ما شاء الله بارک اللہ جی ربی اللہ نور اسلام مر رسول یا مامن مامن احمد مر رسول مامن احمد مر رسول رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جزاک اللہ يا قبلتخ یا ابا ما قبلتك يا یا الرحمن عبد الرحمن ما قبلت لا لا لا لا كيف سبع الجواب ليس ب... اچھا اچھا جی اب M I X L R پہ وائس ٹھیک ہے جی M I X L R voice okay کیوں بھائی میں نے پوچھا تھا کس سے اللہ جانے اب اوکے چلیے جی اچھا تو میں نے پوچھا تھا کس سے اللہ جانے مامن احمد سے اللہ کے بندو کیا کرتے ہو تھوڑا خیال کیا کرو میں نے آپ کو کہا ہے کہ قانون اور قواعد میں غلطی نہیں آنی چاہیے ہوں تو دیکھیے میں نے پوچھا تھا ماں قبل تو انہوں نے کہا تھا قبلی کعبہ قبلی کعبہ کیا ہوتا ہے قبلی کعبہ قبلتی الکعبہ ٹھیک ہے یہ جواب نہیں ہے قبلی کعبہ قبلی کعبہ کیا ہوتا ہے میں نے سوال پوچھا تھا ماں قبل تو انہوں نے جواب دیا تھا قبلی کعبہ تو پورا جواب ہے قبلتی الکعبہ ٹھیک ہے جی ہاں قبلتی الکعبہ چلیے جی سبا منشا سے سوال ہے مسم و دولت کا سبا منشا سے سوال ہے مسم و دولت کا جی اسم دولتی پاکستان ٹھیک ہے پاکستان نہیں کہہ دینا یہ عربی ہے اچھا تو کتابیں بند ہیں آپ لوگوں کے پاس کہیں کتابیں اوپن کر کے تو نہیں بیٹھے ہوئے آپ لوگ جی جن کے پاس کتابیں کھلی ہیں تو اپنی اپنی کتابیں بند کر دیجیے اگر کتاب ہے تو اسے بند کر دیجیے اور اگر پی ڈی ایف یوز کر رہے ہیں تو اسے مینیمائز کر اللہ اکبر ما کتاب کا کس سے پوچھوں احسنی خان احسنی حل تسما سعودی احسنی خان هل انت تسمع صوتي نعم ما كتابك ما کتاب کتابی القرآن الکریم ماشاء اللہ بارك اللہ اچھا چلیے آگے آ جائیں تمرین کے اندر تمرین کے اندر آ جائیے تمرین کے اندر اور کتابیں کھول لیجئے جنہوں نے کتابیں بند کی تھی وہ کتابیں کھول لیجیے اور جن کی کھلی تھی تو وہ دیکھتے رہیے اپنی کتابوں میں جی لیکن آ جائیں کہاں پہ تمرین میں ماشا بارہ سارے عرب بن چکے ہیں پہنچ آئیے جی دیکھیے کہیں اڑ نہ جائیں عربی بولتے بولتے آ گئے جی سب تمرین کے اندر بڑی بات میں طالب علم ہوں میں طالب علم ہوں اس کی عربی بنائیں گے سبا منشا میں طالب علم ہوں اس کی عربی بنائیں گے سبا منشا میں طالب علم ہوں جلدی سے میں طالب علم ہوں اس کی عربی بنانی ہے سبا منشا نے اور جن کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں کیا کرتے ہیں آپ لوگ پتہ نہیں ہیں وہ آئی ایم اسٹوڈنٹ کے بچے عربی میں جواب دینے تمہارے کان یہ لو اس کو کہتے ہیں نا جو سویا ہوا بندہ ہوتا ہے کلاس کے اندر جو سو رہا ہوتا ہے نا وہ فوراً پکڑا جاتا ہے چلیے دیکھا کیا کہوں تمہیں یہ کوئی طریقہ ہے یہ کوئی پہلا سبق تو نہیں ہے اس تمرین سے تعلق ہی نہیں ہے اس کا کوئی ضرورت نہیں ہے آپ چلیے مامن احمد آپ سے سوال ہے مامن احمد یہ میرا مدرسہ ہے اس کی عربی بنائیے یہ میرا مدرسہ جی ہاں ہی مدرسہ تھی ٹھیک ہے جی وہ میری درسگاہ ہے وہ میری درسگاہ ہے جی مہیرہ وہ میری درسگاہ وہ میری درسگاہ ہے دیکھو یار کم از کم پوچھ کے آ رہا ہوں وہ تو دیکھو پہلے لو پھر بھائی اللہ کے بندو میری درسگاہ ہے میری درسگاہ ہے کدھر ہو یار تم لوگ پتہ نہیں کون سی دنیا میں سو رہے ہو تم سبق میں حاضر بھی ہو یا نہیں ہو تم لوگ درسگاہ کو مدرسہ کہتے ہیں تم سمجھدار لوگ جب ایسا کرتے ہو تو پھر جو بالکل نئے آنے والے طلباء ہیں وہ کیا کریں گے جو شروع سے جنہوں نے پڑھا ہی نہیں ہے آپ لوگ تو شروع درس سے شریک ہو سبق کے اندر چاہے وہ علم النحب کا ہو یا طریقۃ الاسریہ کا ہو آپ لوگ ایسا کیوں کرتے جلدی سے جواب دو اس کا ٹھیک کر کے کیا جواب آتا ہے اس کا آپ ہی نے جواب دینا ہے ذا کا فصیل ہوں فصل بس اس کا مطلب ہے کہ وہ درسگاہ ہے تم نے جو لکھا ہے ذا کا فصل یا ان فصیل پتہ نہیں کہاں سے لے آئے ہو ذا کا فصل کا مطلب ہے کہ وہ درسگاہ ہے جبکہ میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ وہ میری درسگاہ ہے دکھ دیتے ہو یار قسم سے تم لوگ دیکھو یار یہ میری کاپی ہے نور اسلام اس کی عربی بنائیے ذرا یہ میری کاپی یہ میری کاپی ہے حاضہ آئے گا اس کے لیے قراست ماننا سے آتا ہے اس کے لیے حاضہ آئے گا تمہیں نہ آئے یار تم لوگوں کو ترجمہ نہ آئے جو نئے سبق سے تعلق رکھتا ہے تمہیں اگر وہ ترجمہ نہیں آتا تو نہ آئے میں بتاؤں گا وہ لیکن کم از کم جو پہلے پڑے ہوئے قواعد ہیں ان میں غلطی تو نہ کرو نا اب یہ حاض اور حاضی ہی کب کا گزر چکا ہے یہ قصہ یہ بن چکا ہے یہ متکلم کے لیے کون سی یاز امیر آتی ہے مخاطب کے لیے انت آتا ہے کہاں پر آتا ہے کس کے لیے کیا آتا ہے وہ میرا مدرسہ ہے وہ میرا مدرسہ ہے جی ہو سکتے ہیں آپ جا سکتے ہیں عبد الرحمان آپ سے سوال ہے یہ وہ میرا مدرسہ ہے اس کی عربی بنائی دیکھو یار قسم خدا کی یہ کب آئے تمہیں پتہ ہے یہ عبد الرحمن کیسا جواب دیا انہوں نے متکلم کی ضمیر بھی رکھی ہے مونس لانا ہے مذکر لانا ہے حاضہ لانا ہے تل کا لانا ہے کیا لانا ہے چیز آپ کو ٹوٹی ہوئی نظر آ رہی ہے جزاک اللہ عبد الرحمٰن ماشاء اللہ آپ کے لیے یہ میری طرف ہوئے کیا پوچھا تھا ان سے پوچھا کیا تھا ان سے میں نے حمزہ اقبال میں نے ان سے کیا سوال پوچھا تھا اردو تعبیر میں نے کیا پوچھی تھی یہی پوچھا تھا چلیے ٹھیک یہ مدرسہ کا منشی ہے یہ یہ ام کا شان ام کاشان سے سوال ہے یہ مدرسہ کا منشی ہے ام کاشان یہ مدرسہ کا منشی ہے جی اس کی عربی بنائیے یہ مدرسہ کا منشی ہے چلیے جی رہنے دیں زلزبیل آپ کو میری آواز آ رہی ہے زلزبیل زلزبیل اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہو تو جی آپ اگر اس کی عربی بنا دیں یہ مدرسہ کا منشی ہے یہ مدرسہ کا منشی ہے کافی دنوں بعد دیکھے آپ کو میں کاشان خیال کیا کریں ذرا آپ لوگوں کا اپنا فائدہ نقصان ہے ہمارا کچھ نہیں یہ وہی نقصان یا وہی فائدہ ہے جو آپ کبھی بھی نظر آ رہا ہے ہمیں کیا ہے تو ہم تو پڑھا کے چلے جاتے ہیں ہم تو اپنا ایک کوٹا پورا کر لیں گے ہم تو کتاب پوری کر لیں گے اچھے انداز میں پڑھائیں جیسے پڑھائیں پڑھنا تو آپ لوگوں نے اگر آپ لوگوں نے پڑھیں گے اسے یاد کریں گے اور خیال کریں گے آپ لوگوں کا اپنا فائدہ ہے آپ کا کام آئے گا زلزبیل اگر آپ کو نہیں آ رہا جواب تو ضرور معذرت کر لیجئے گا تاکہ ہم کسی اور سے پوچھ لیں ٹھیک ہے اگر نہیں آ رہا تو کوئی بات نہیں آپ کو بھی کافی دنوں بعد دیکھے اگر نہیں آ رہا تو معذرت کر لیجئے جی چلیے کوئی بات نہیں تو میں نے کہا نا آپ سے اچھا جی تو یہ مدرسہ کا منشی ہے پھر تو وہ تو رہ ہی گیا آپ ہی بتا جی احسنی خان احسنی خان آپ بتائیے کہ یہ مدرسہ کا منشی ہے نہیں نہیں احسنی خان یہ مدرسہ کا منشی اے غلط لکھی ہے تم نے عربی اس کا مطلب ہے کہ اے ہمارے استاد کیا آپ ہمارے غضب ہیں میں آپ کا غضب کبھی بھی نہیں ہوں اللہ نہ کرے کیسا ہو احسنی خان اگر آپ نے جواب دینا تو دے دیجیے نہیں تو پھر آپ ہی معذرت کر لیجیے مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ چل کیا رہا ہے چلیے حمزہ اقبال آپ بتا دیں یہ مدرسہ کا منشی ہے حمزہ اقبال یہ مدرسہ کا منشی ہے دوبارہ آ گئے تھے آ کر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ میں بتاؤں اس کا سوال کا جواب تو تب میں نے ان سے کہا کہ جی آپ بتا دیں دیکھو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میں نے پوچھا کیا ہے کہ یہ مدرسہ کا منشی ہے تو دیکھو جو مضاف ہوتے ہیں مضاف پر تنوین نہیں آ... کس نے بتا دیا یار دونوں نے لکھا ہے دونوں نے غلط لکھا ہے ٹھیک ہے حاضہ کتا ہاں اب تبدیل کر رہے ہیں نہیں یہ بھی غلط ہے کتاب کتاب بھی نہیں آئے گا حاضہ کیا کرتے ہو یار حاضہ کاتے آئے گا ٹھیک ہے حاضہ کاتے مدرسہ تن بس اتنا آئے گا یہ مدرسہ کا منشی ہے حاضا کاتب و مدرسہ کاتب بن بھی نہیں آئے گا کیونکہ مضاف پر تنوین بھی نہیں آتی ہے اور مضاف پر علی فلام بھی نہیں آتا ہے بتایا نہیں آپ کو بتا رہا ہوں آپ بغیر کسی ڈانٹ اور غصے کے ٹھیک ہے پتہ نہیں کیا لکھا ہے تم نے تو سمجھ آئی عربی آپ کو کاتب ٹھیک ہے کاتب مدرستن سمجھ میں آئی ہادہ کاتب مدرسہ یا ہادہ کاتب مدرسہ تین جی حاضہ کاتب مدرسہ تو پر چونکہ تنوین بھی نہیں آتی لہٰذا کاتبن بھی نہیں پڑھ سکتے ہاں جی کاتب مدرسہ تین جی بالکل ٹھیک ہے یہ حاضہ کاتب مدرسہ تین یہ تو ٹھیک ہے لیکن تم ٹھیک نہیں جی آگے ہیں اور وہ مد ہاں وہ مدرسہ کا چپڑاسی ہے وہ مدرسہ کا چپڑاسی ہے سبا منشا آپ بتائیں یہ بتا دیں تو آپ جیت جائیں گے وہ مدرسہ کا چپڑاسی ہاں اس پر یہ نام لا سکتے ہیں حاضہ کاتب المدرسہ کاتب المدرسہ کے ہیں بس ایک مدرسے کا چپڑاسی ہے جی جی اب وائس اوکے اب کیا کریں کچھ بھی نہ کریں آپ میری آواز سنیں جو میں کہہ رہا ہوں وہ سنیں اب ٹھیک ہے voice M I X L R پہ بھی اور سکائب پہ بھی دونوں پہ جی ٹھیک ہے تو دیکھو میں نے پوچھا ہے کہ وہ مدرسہ کا چپڑاسی ہے اب ان کو دیکھو ذرا اب انہوں نے دوبارہ کیا لکھا ہے لالکا خادم مدرسہ تین ٹھیک ہے تو یہ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جب آپ اپنے دماغ کو حاضر کر کے رہتے ہیں اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا چل رہا ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن یہ تب ہوتا ہے کہ جب آپ کا دماغ ایک جگہ پہ نہیں ہوتا کئی ساری جگہوں میں کام کر رہا ہوتا ہے تو پھر آپ کچھ بھی کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھک ہے کیا لکھتے رہتے چلو جی جلدی سے آگے دیکھیے دو تین ترجمے پوچھتا ہوں کسی سے تم لوگ کسی کام کے نہیں ہو تم لوگ ماہرہ آپ بتاؤ ذرا اس کا ترجمہ حل ذا کا اخو کے حل ذا کا اخو کے ماہرہ حل ذا کا اخو کی اس کا ترجمہ کیجیے حل ذا کا اخو کے مہیرہ سے سوال حل ذا کا اخو کی جی ٹھیک ہے جزاک اللہ ماشاء اللہ بہت خوب کو داد دیں ذرا سارے داد دیں ذرا M I X L R والے جی دونوں طرف سے کائپ والے بھی دیں اور M I X L R والے بھی دیں جلدی سے ماشاء اللہ ہوں اگلا سوال ہے لمن تلک دروازہ لیمن تل کر دراجہ یہ سوال ہے مامن احمد سے مامن احمد مامن احمد لیمن کا دروازہ جی ٹھیک ہے جا سکتے ہیں آپ جی ٹھیک ٹھیک جا سکتے ہیں آپ ہم بھی جانے والے ہیں جی لمن تل کا دروازہ کیا یہ تمہاری سائیکل ہے نہیں غلط جواب دے رہے ہیں آپ تل کا تو وہ اشارہ کے لیے ہے تل کا اشارے کے لیے ہے تو خطاب کہاں سے آ گیا یہ سائیکل کس کی ہے بس سمپل جواب ہے اس کا کیا یہ تمہاری سائیکل تمہاری تل کا وہ کاف مخاطب والا تو نہیں ہے نا یہ تل کا وہ اشارہ ہے تل کا یعنی دور والی وہ اشارہ کر رہا ہے نا بھائی دور کی طرف دور کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ سائیکل کس کی ہے ٹھیک ہے اس لیے تو اس کے علاوہ یہ دو تین ترجمے میں نے پوچھ لی ہیں باقی جتنے بھی ترجمے لکھے ہوئے ہیں یا فاطمہ اے نظمی لتو کے اے فاطمہ کہاں ہے تمہاری سہیلی حل ہادا والدوں کے کیا یہ تمہارے والد ہیں حل ذاکہ خو کے کیا وہ تمہارے بھائی ہیں حل ہاد حصہ آتوں کے کیا یہ تمہاری گھڑی ہے لمن تل کر دروازہ یہ سائیکل کس کے لمن ہاد القلم یہ قلم کس کا ہے کئی فحالوں کی آپ کا کیا حال ہے انا بخیر الحمد للہ میں خیریت سے ہوں اللہ کا شکر کئی فہ ودوں کے آپ کے والد صاحب کیسے ہیں والدی بخیر الحمد للہ میرے والد صاحب بھی ٹھیک ہیں کئی فاخو کے آپ کے بھائی کیسے ہیں ہوا امریغن وہ بیمار ہیں کئی فا حالوں کے آپ کے کیا حال ہیں اسی طرح پوچھنے کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں کئی فا یا کئی فا انتے منس کے لیے انتے منس کے لیے مذکر کے لیے انتا کئی الحال اور جواب میں یہ سب الفاظ استعمال انا بخیر الحمد للہ یا یہ کہ طیب کہہ دیا جائے کہ تو مطلب ٹھیک ہے اللہ اکبر چلیے جی آگے ادرس تاسے ہے تو وہ انشاءاللہ وقت پہ پڑھیں گے تو یہ آپ نے ضرور دیکھ لے دیکھ لینا اس کو دوبارہ سے ٹھیک ہے مکالموں کو بھی دیکھ لینا اور جو ترجمے ہیں ان کو بھی دوبارہ ذرا نظر ڈالیے گا جن جن کو الفاظ کے معنی نہیں آتے وہ الفاظ کے معنی کا ذخیرہ ضرور یاد رکھیں اب ہر سبق کے آخر میں جتنے بھی الفاظ ہیں آپ کم از کم روزانہ ان کو پھیرا ضرور دے دیا کریں گے شروع سے لے کر آخر تک تمام اسباق آٹھ تو سبق پڑھے ہیں آٹھ اسباق کے آخر میں جتنے بھی الفاظ کے معنی لکھے ہوئے ہیں ان کو ضرور یاد رکھیے گا ٹھیک ہے جی اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں باخر الداوانہ الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ